السلام علیکم اسٹوڈینٹس آپ کو یاد ہوگا کہ فرائڈ کے بارے میں جو ہم نے بات چیت کی تھی اور اس کے نظریات کے بارے میں آپ کو بتایا تھا for you to solve that's my feeling کہ آپ کو جب پہلی دفعہ فرائڈ کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور اس کی تھیری کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو مشکل پیش آتی ہے ذرا تسلیم کرنے لیکن کوئی بھی تھیری جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی اور ہر تھیری میں کچھ نہ کچھ ٹروتھ کا ایلیمنٹ ضرور ہوتا سو ود دیٹ ڈسکلیمر اور warning in mind let's have a look ایک تو کانشیس اور انکانشیس مائنڈ کا تصور یعنی کانشیس مائنڈ کا تو ہم سب کو علم ہے کہ شعوری طور پہ ہم کیا کیا چیزیں کرتے ہیں لیکن انکانشیس مائنڈ کا آئیڈیا جو ہے وہ فرائڈ کی کنٹریبیوشن یعنی ہمارے تمام ذہنوں میں ہم سب لوگوں کے ذہنوں میں ایک لاشعور موجود ہے اور وہ لاشعور جو ہے وہ ہم سے ایسے کام کرواتا ہے جو ہم کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ہمیں اس کی ان کی خواہش کا علم تک نہیں ہوتا اور اس کے لیے ہم مختلف بہانے ڈھونڈتے ہیں اور ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا کہ ہم وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں ہمارے خیال میں وہ ایکچولی جسٹیفائبل ریزنز ہوتے ہیں آف دوز تھنگ تو یہ جو کانسیپٹ تھا لاشعور کا یا ایک ذہن کے نیچے ایک ایک اور اسٹرکچر جسے ہم کہہ سکتے ہیں there is another structure underneath the conscious mind and that is the conscious mind اچھا اب اسی سے بات نکلی سائیکولوجیکل ڈیٹرمنزم کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ جناب جس طرح ہر چیز کے لیے سائنس ہی کہتی ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے تو اسی طرح یہ جو ہے آپ کا شوری ایکشن جو ہے کوئی بھی ہے جس کے لیے اگر ہمیں کوئی ریزن نظر نہیں آ رہا تو فرائڈ یہ کہتا اس کے پیچھے انکانشیس ریزن ہوتا ہے اس کی مثال میں نے اس طرح سے دی تھی کہ آپ کسی جگہ سے اٹھ رہے ہیں لیکن آپ کا دل نہیں کر رہا اور آپ وہاں اپنی چابی بھول جاتا ہے تو آپ چابی واپس لینے کے بہانے دوبارہ اس جگہ پہ جاتے ہیں so that is an example of unconscious motivation for getting something ٹھیک ہے نا اس طرح اور بھی بہت سی ہم سچویشن امیجن کر سکتے ہیں جس میں لاشعور جو ہے وہ ہمارے شعوری جو ہے عمل ان پہ اثر انداز ہوتا نا we also talk about two Freud Freud instincts two major instinct ایک ایراٹک انسٹنگ یعنی پلیزر سیکنگ انسٹنگ اور دوسرا ہینٹوس ڈیتھ انسٹنکٹ اچھا اب ڈیتھ انسٹنکٹ کو تسلیم کرنا ذرا مشکل لگتا ہے کہ کس طرح کوئی انسان جو ہے وہ خود اپنی ڈیتھ چاہے گا لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا فرائڈ کہتا ہے کہ وہ اپنی ڈیتھ سے ریلیٹڈ ہو اپنی ڈیتھ سے جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو وہ دوسروں کی ڈسٹرکشن میں پروجیکٹ کر دیتا تو کوئی بھی ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹی جو انسان کرتا ہے Freud would say primarily death instinct سے آتی ہے تو جو اگریشن ہوتی ہے انسان کی جانور کی Freud would say that comes out of اور دا ڈیتھ انسٹنگ جس سے پھر ڈیتھ وش کا کانسیپٹ بھی ملتا ہے یعنی وہ لوگ جو جان بوجھ کے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں وہ لوگ جو جان بوجھ کے ایسی اسپورٹس کھیلتے ہیں جس سے زندگی اور موت کا خطرہ ہو تو ایسی سچویشن میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں وہ فرائڈ ووڈس سے اوور ٹیکن بائی تھینٹوس اور دا ڈیتھ انسٹنکٹ اچھا پھر we talk about three other structure that Freud talks about these structure are id ego and super ego id کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا اٹس اے گریک ورڈ اس کا مطلب بیسکلی ہوتا ہے ایک بچہ یعنی جس طرح ایک بچہ جو ہے وہ ضد کرتا ہے وہ بات نہیں مانتا وہ اپنی ہر خواہش فورن پوری کرنا چاہتا ہے اسی طرح فرائڈ وڈس ہے کہ ہر انسان میں ایک بچہ ہوتا ہے every child every adult has a child inside of him اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف یہ فرائڈ کی حد تک محدود نہیں ہے اگر آپ اپنے اندر دیکھیں تو آپ کو اپنے اندر بھی ایک بچہ نظر آئے گا جو بعض اوقات جو ہے ضد بھی کرتا ہے بعض اوقات اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے نتائج کی پرواہ کیے بغیر کوئی چیز کرنا چاہتا ہے that is id that is something that does not listen to reason اور argument just wants pleasure at all cost ٹھیک ہے so I hope you understand this very basic concept id id کے مقابل وہ کھڑا کرتے ہیں سپر ایگو کو سپر ایگو جو ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے کیا تھا it is an internalization of parents یعنی پیرنٹس نے ہمیں جو پنش کیا ہوتا ہے ہمیں برا بھلا کہا ہوتا ہے ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کی ہوتی ہے ہمیں سمجھایا ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیز کرو یہ چیز نہ کرو یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری ہے اس سب کو ہم اپنی ذات کا حصہ بنا لیتے ہیں انٹرنلائز کر لیتے ہیں and that comes in conflict with id تو ہمارے اندر جو بچہ ہوتا ہے وہ ہماری سپر ایگو سے کانسٹینٹ ایک اسٹرگل میں آ جاتا ہے کانسٹنٹ بیٹل میں آ جاتا ہے ان کی مسلسل جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں ان دونوں کی تو سپر ایگو کو جسے ہم ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں یا کانشنس کہتے ہیں تو کانشنس جو ہے ہمارا یا ضمیر ہے یا میں ڈسٹنگوش کر دوں کانشیس میں اور کانشنس میں کانشنس ہوتا ہے ضمیر اور کانشیس ہوتا ہے شعور تو ان دونوں کو کنفیوز مت کیجیے کہ عام طور پہ لوگ بولتے ہیں اس طرح ہیں کہ دونوں کنفیوز ہو جاتے بہرحال تو سپر ایگو جو ہے وہ انسان کا جو ضمیر ہے یا کانشنس ہے وہ ایکچولی پیرنٹس کو انٹرنلائز کرنے سے بنتا ہے اکارڈنگ ٹو فوٹ اور پھر سپر ایگو ریٹ میں یہ جو کانسٹینٹ جھڑپیں ہو رہی ہیں یہ انسان کے سروائول کو تھریٹن کرتے ہیں کیوں سروائول کو وہ اس لیے تھریٹن کرتی ہیں کہ ایک طرف بچہ ہے جو اپنی ہر ضد منوانا چاہتا ہے اپنی ہر ایکٹیویٹی جو ہے وہ پلیزر میں اینڈ کرنا چاہتا ہے ہے ٹھیک دوسری طرف سپر ایگو ہے جو اسے صحیح اور غلط کا وہ درج دے رہی ہے اور ہر وقت ہر چیز سے روک رہی ہے تو اگر یہ دونوں آپس میں لڑتی رہیں تو پھر سروائول مشکل ہو جائے تو سروائول انسٹنکٹ جو ہے انسان کا وہ ایگو کو جنم دیتا ہے اور ایگو جو ہے وہ ان دونوں چیزوں پہ یعنی سپر ایگو نیڈ ان دونوں کے درمیان ایک بیلنس کریٹ کرتی ہے اور ایگو جو ہے وہ ریزن کی ڈیولپمنٹ سے اس کا تعلق ہے ٹھیک ہے اور انسان جو ہے وہ جب سوچنا سمجھنا شروع کرتا ہے بچہ جب سوچنا سمجھنا شروع کرتا ہے تو اس کا تعلق ایگو سے ہوتا this is I think it's important to a line سے کہ جناب ایک چیز کی ہمیں سمجھ آ گئی وہ تھا شعور اور لاشعور ایک اور چیز کی ہمیں سمجھ آ گئی وہ اسٹرکچرز ہیں ایڈ ایگو سپر ایگو پھر انسٹنگس ہیں ایروس ہے اور ہے but how does it all develop تو Freud gives you stages of psychosexual development again very fanciful very interesting actually لیکن فرائڈ کی زیادہ تر تھیریز کے بارے میں جو ایک کریٹیسم یہ بھی ہے کہ ان کا کوئی امپیریکل ایویڈینس نہیں یہ سب اس کے ذہن کی پیداوار ہے بہرحال let's you you know my job is to to introduce these different perspective آپ اپنی پوزیشن ان پہ خود لے سکتے ہیں خود سوچ سمجھ سکتے ہیں so the first stage he says is the oral stage جس میں بچے کی ساری توجہ اپنے منہ کی طرف ہوتی ہے وہ چیزیں اٹھاتا ہے اپنے منہ میں ڈالتا ہے ہر چیز کو چکھنے کی کوشش کرتا ہے اس کا ٹیکسچر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے then during potty training he goes through the anal stage جس میں all his attention is focus towards the anus and he is concerned about not you know doing potty in the toilet تو وہ جس چیز کے لیے ٹوائلٹ ٹریننگ کی جو پریکٹسز ہوتی ہیں بائی مدر فرائڈ اس کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہے then he says comes a phallic stage جو پانچ سے سات سال کی عمر کے درمیان ہوتی ہے جس میں child becomes aware of his اور پھر ایڈیپس کمپلیکس کی بات کی تھی آپ سے جس میں ایڈیپس کی میں نے آپ کو کہانی بھی سنائی تھی لیکن بیسک اس کی جو تھیم ہے کہ لڑکا جو ہے وہ اپنی ماں سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے اور باپ سے نفرت اور باپ کو قتل کرنا چاہتا ہے اور یہ جو فینٹیسی ہے اس کی یہ اس میں گلٹ اس سے شدید پیدا ہوتا ہے اور اس گلٹ کی وجہ سے وہ یہ ساری چیزیں لاشور میں دب جاتی ہیں اور بچہ انسٹیڈ اپنی اس خواہش کے الٹ کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی وہ اپنے باپ کو کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے اس پروسیس کو فرائڈ کہتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن یعنی بچہ اپنے باپ کی طرح ہو ہونا چاہتا ہے تاکہ اس کی ماں سے مل سکے یہ فرائڈ کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فینٹیسی کا آئیڈیا ہے جو ایک یہ آئیڈیا ہے کہ جناب بچے کے ذہن میں جو باپ کی طرح بننے کی خواہش ہے اس کا بیسس یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کو حاصل کرنا چاہتا strange idea but I told you he got it a play for Oedipus Rex اسی طرح لڑکیوں کے لیے اس نے الیکٹرا کمپلیکس پرپوز کیا جس کا مقصد یہ ہے کہ جس میں لڑکی جو ہے وہ اپنی ماں سے نفرت کرتی ہے اسے قتل کرنا چاہتی ہے اور باپ کا باپ کو حاصل کرنا چاہتی ہے اور باپ کے حصول کے لیے وہ یہ ساری اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ماں کو قتل کر دے لیکن لاشعور میں یہ ساری خواہشیں دب جاتی ہیں اور اس میں پھر آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس اس کی ہیلپ کرتا ہے اس میں لڑکی اپنی ماں کی طرح بنتی ہے اور بننا چاہتی ہے تاکہ وہ اس سے اپنے باپ کا حصول کر سکے تو یہ کچھ آئیڈیاز تھے اچھا دین اس میں کچھ اب نارمل سچویشن آتی ہیں اور ان کا تعلق ہے وائلنس سے آئیے اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں ایک کانسیپٹ ہے فکسیشن میں نے مختصر اس کی پچھلی لیکچر میں آپ سے بات کی تھی فکسیشن کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری اسٹیجز میں سے گزرتے ہوئے انسان کسی ایک چیز میں فکسیٹ ہو جائے ٹھیک ہے کسی ایک چیز میں منجمد ہو جائے اور اس اسٹیج سے پھر آگے نہ جانے پائے تو اس کانسیپٹ کو فرڈ نے فکسیشن کا فکسیشن کے کچھ اور مطلب بھی ہیں وہ ہم آگے دیکھیں گے لیکن یہاں اسٹیجز میں فکس ہونے کی بات ہو رہی اور فکسیشن کا وائلنس سے تعلق ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ ہر حال میں ہو لیکن ہو سکتا ہے میں جو فکسیٹ ہو جاتا ہے وہ عام طور پہ نارسسٹک ہو جاتا ہے میں نے آپ کو نرگسیت کے بارے میں بھی بتایا تھا جس میں انسان خود سے محبت کرنا شروع کر دیتا اور میں پھر دوسروں کے حقوق نہیں رہتے دوسروں کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی دوسرے صرف انسان کی خواہشات پورے کرنے کے لیے اس کے آبجیکٹس بن جاتے جنہیں کسی بھی وقت وہ سوالو کر سکتا تو اسی لیے اور نارسسزم کا بہت گہرا تعلق ہے پھر اینل اسٹیج کی ہم نے بات کی تھی کہ اس میں ایک طرف تو آبسیشن ہو جاتی ہے صفائی سے اور ہر چیز گندی لگنی شروع ہو جاتی ہے اور بیلی لگتی ہے لیکن دوسری طرف جو ہے انل انل کا جو ایکسپلوسو ایسپیکٹ ہے اس میں ٹیررسٹ اور وائلنٹ لوگ جو بام سے اور ایکسپلوسو سے اور میس مرڈر سے لنک ہوتے ہیں وہ وہ بھی اینل اسٹیج کی فکسیشن سے ہوتے ہیں. سو so اچھا اب پھر ہم نے بات کی تھی کہ ایڈ ایگو اور سپر ایگو جو ہیں یہ تینوں ہی اپنی اپنی جگہ انفلیٹ ہو سکتے ہیں پھول سکتے ہیں تو ایڈ جب انفلیٹ ہوتی ہے یعنی بچہ جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے تو ایسا انسان بڑا ہو کے بھی میچور نہیں ہوتا بڑا ہو کے بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا کوئی بہتر شخصیت نہیں بن پاتی وہ بچہ ہی رہتا ہے یعنی یہ وہ شخص ہے جو ضدی رہتا ہے ہر وقت اپنی بات منوانا چاہتا ہے ریزن کو زیادہ توجہ نہیں دیتا انفلیٹڈ سپر ایگو جو ہے وہ ہر ایک کو لان تان کرتا ہے ہر ایک کو سمجھاتا ہے اچھائی برائی کا درس دیتا رہتا ہے برا بھلا کہتا رہتا ہے سمجھاتا رہتا ہے کہ دیکھو یوں کرو یوں نہ کرو وغیرہ وغیرہ تو جو آپ نے دیکھا ہوگا ہر گھر میں یا ہر بڑی فیملی میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو ہر ایک کو ٹوکتے رہتے ہیں ہر بات اس کو کہتے ہیں کہ انفلیٹڈ سپر ایگو اور پھر انفلیٹڈ ایگو یعنی میں یعنی انا جس کی بہت بڑھ جائے وہ شخص جو کسی کو کچھ نہ سمجھے صرف اپنے آپ کو ہی سمجھے اپنی ہر وقت تزئین و آرائش میں لگا رہے اور اسے ذرا سا کوئی کریٹیسائز کر دے تو اس کی ایگو ہم کہتے ہیں ہرٹ ہو جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے انفلیٹڈ ایگو اب سائیکو اینالٹیکل پرسپیکٹو جو ہے ٹھیک ہے اسے ہم نے بات کر لی لیکن ایک کس طرح ہم ایک انسان کے بارے میں جان سکتے ہیں تو let me give you an example جس میں میں سائیکو اینالیٹیکل اپروچ جو ہے وہ اس کے ارتقا کے بارے میں آپ کو کچھ سمجھا سکوں آج یہ آئیڈیل تو فرائڈ نے دیے لیکن فرائڈ نے لکھا سب کچھ یہ ایٹین نائنٹیز میں شروع کیا اور نائنٹین ہنڈریڈ میں ارلی نائنٹین ہنڈریڈ میں وہ یہ کام کرتا اب اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ اور بہت سے لوگوں نے اس کے بعد سائیکو پہ ہی کام کیا ٹھیک ہے نا جس میں اینا فرائڈ میں ان کی بیٹی پھر میلنی کلائن ہے جنہوں نے اپنی ایک پرسپیکٹو دیا ہے ایرک فرام ہے اور اس کے علاوہ بے تحشا نام ہے جو سائیکو اینالیٹیکل پرسپیکٹو کو آگے جنہوں نے بڑھایا تو اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم کچھ مفروضے بنا لیتے ہیں انسان کے بارے میں اور ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں جو کہ ظاہر نظر نہیں آ رہی ہمیں لیکن ہم انسان کے جو مختلف شخصیت کے پہلو ہیں ان کے بارے میں ان مفروضوں کو اکٹھا کر کے ایک پکچر کریٹ کر سکتے تو ایک کانسیپٹ ہے ریج یعنی جسے ہم کہیں گے بے تحاشا غصہ یا سچویشن جو آؤٹ آف کنٹرول قسم کا اینگر ہوتا ہے نا ریج سے مراد تو let's take the psychoanalytical perspective of rage rage میں عام طور پہ انسان بہت شدید قسم کا وائلنس کمٹ کرتا ہے let's take the example of a mild retarded child and I talking about an actual case ٹھیک ہے ایک بچہ تھا جو کہ مائلڈلی مینٹلی ریٹارڈیڈ تھا یعنی وہ اچھی بات چیت عام طور پہ کر سکتا تھا لیکن عام اسکول میں ٹھیک طرح سے پرفارم نہیں کر سکتا تھا اس کی میتھمیٹکس اور لینگویج کی اسکلز اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں تھی اب بچپن میں ہی اس کو اس کے چچا نے سیکشولی ابیوز کرنا شروع کر دیا اب ایک تو یہ سوچیں گے کتنا بڑا صدمہ ہے بچے کے لیے کتنا بڑا ٹراما ہے بچے کے لیے کتنا بڑا ایک پرابلمٹک ایونٹ ہے کہ وہ ایک چچا کو جس کو اپنے باپ کی طرح وہ سمجھ رہا ہے اسے ٹرسٹ کر رہا ہے وہ چچا اس کا ٹرسٹ وائلیٹ کر یعنی سبجیکٹنگ ہم ٹو سیکشل ایکٹیویٹی اچھا اس سے کچھ کنفیوژن بھی پیدا ہے پریشانی بھی ہے اب بچے نے ہمت کڑی کر کے اپنی والدہ کو بتا دیا اب یہ اس کے باوجود کہ چچا نے اسے تھریٹن بھی کیا ہوا کہ کسی کو بتایا تو میں ماروں گا اور دھمکیاں بھی دی ہیں اور تمہاری کوئی بات مانے گا نہیں اور میں صاف مکر جاؤں گا وغیرہ وغیرہ اس کے باوجود بچے نے ہمت کڑی کر کے اپنی والدہ کو بتا دی اب والدہ جو ہیں وہ ایک اور مصیبت میں ہیں ان کو جناب شوہر نے طلاق کی دھمکی دی ہوئی تھی اور جس طرح ہمارے یہاں گھرانوں میں ہوتا ہے کہ جہالت تو اس جہالت میں کہا کہ جیسے یہ بچہ جو پیدا کیا یہ تم نے کیا ہے جیسے کہ باپ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا اور اس کا الزام جو ہے وہ ماں کے سر پہ دیکھ کے اسے طلاق کی دھمکی جو ہے کی تلوار اس اس کے سر پہ ہمیشہ لٹک رہی ہوتی اب صورت حال میں ماں نے بچے کو الٹا سمجھایا کہ بیٹا دیکھو تم یہ بات کرو گے تو تمہارے ابو کہیں گے اور تمہاری دادی کہیں گی کہ ماں نے اسے یہ بات سکھائی ہے اصل میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تو کیوں نہ تم چپ کر جاؤ اچھا اب اس بات کو ذرا سوچیں کہ وہ بچہ جو ہے اس نے اتنی ہمت کڑی کی ہے اتنا اپنا ارادہ جو ہے مضبوط کر کے اپنی ماں سے بات کی ہے اور وہاں سے بھی اسے بٹریل ملا ہے ماں نے اپنے ریزنس کی بنیاد جو ہے بچے کو نہ صرف یہ ہے کہ ماننے سے مان تو لیا لیکن کچھ کیا ہے نہیں اس بارے میں اور یہ ابیوز جو ہے یہ چلتا رہا despite the fact mother knew about it تو اس کو جیسے کہتے ہیں کہ کہ اگنور کر دینا اور کور اپ کرنا مدر کا جو ہے بچے کے لیے ایک اور بڑا کرائسس پھر بچے کو اسپیشل اسکول میں ڈالا جاتا ہے اچھا اب اسپیشل اسکول میں کچھ اچھی باتیں ایک اچھی بات تو یہ ہے کہ جناب جو چلڈرن ہیں اسپیشل جن کی نیڈز ہیں ان کے ساتھ کام کیا جاتا لیکن اسپیشل اسکول کے کچھ ماحول کی گڑبڑ بھی ہے اور ایک گڑبڑ تو اس میں یہ ہے کہ جناب جو بہت سارے ریٹائرڈ بچے وہ بہت سارے بچے جن کو بہیویئر اسکول میں کلاس میں کٹھے ہو جاتے اب وہ ایک نارمل ایٹموسفیئر ہو جاتا ہے جس میں کوئی شور مچا رہا ہے کوئی تنگ کر رہا ہے اور teachers I am sorry to say عام طور پہ بجائے اس کے کہ اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کریں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو توجہ نہیں دے رہا تو اس اسپیشل اسکول کے انوائرمنٹ میں بھی جا کے بچہ ابینڈنڈ فیل کرتا ہے پریشان فیل کرتا ہے کہ یہ میں کہاں آ گیا ہوں گھر کی سیفٹی سے نکل کے پھر بلینگ بائی ادر چلڈرن کچھ بچے جو زیادہ بڑے ہوتے ہیں عمر میں یا طاقتور ہوتے ہیں کئی دفعہ وہ چھوٹے بچوں کو بلی کرتے ہیں مارتے پیٹتے ہیں ڈانٹتے ہیں دھمکاتے ہیں ان کا لنچ چھین لیتے ہیں ان سے پیسے چھین لیتے ہیں ان سے جنرلی انہیں تنگ کرتے ہیں تو وہ اس بچے کو اب یہ بلینگ بھی اٹھانی برداشت کرنی پڑی and that is an additional problem اچھا اب گھر میں کوئی گیسٹ آتے ہیں تو اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ اب کمرے میں رہو سامنے مت آنا کیوں ہی از دا شیم آف دا فیملی جس طرح باپ یہ بلیو کر رہا ہے اور ماں کو تانے دے رہا ہے کہ تمہاری غلطی سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے فیملی اب آن دا ہول اس بچے کو ایک شرمناک چیز تصور کر رہی ہے اور اسے چھپا رہی ہے اور اسے سامنے نہیں آنے دے رہی گیسٹ کہ وہ مہمان جو آ کے پریشان نہ ہو اسے دیکھ کے انہیں تکلیف نہ ہو تو اب اس بچے کے دل پہ سوچیں ساری باتوں کی وجہ سے کیا گزر گئی پھر کمپیرزن جو ہوتا ہے دوسرے بچے جو گھر میں ہیں بہن بھائی ہیں ان سے کانسٹینٹ کمپیرزن کہ دیکھو فلاں اتنا لائق ہے فلاں یہ کر رہا ہے تم نکٹو نہ لائق نہ کارا وغیرہ وغیرہ جو ہے برا بھلا کہا جاتا ہے بغیر وجہ کے کوئی چھوٹی بہت غلطی ہو جائے تو ایسے بچوں کو زیادہ ڈانٹ پڑتی ہے اور مار پیٹ بھی ہوتی ہے اکثر دین از پٹی فروم جو رشتے دار ہیں وہ مطلب خالہ آئی ہائے بیچارہ باقی بچے تو بڑے ہو کے کچھ نہ کچھ کر لیں گے یہ اس بیچارے کا کون خیال کرے گا ہائے یہ کہاں جائے گا ہائے یہ وہ جو ہائے ہوئی جو ہو رہی ہوتی ہے ریلیٹیوز کی طرف سے وہ ترس کھانا جو ہے وہ بھی ایک کانسٹینٹ سورس آف ٹارچر ہوتا ہے فور سچ اے چائلڈ اچھا پھر ایک چیز جو ہے کیونکہ اگر ایسے بچے فرض کریں کہ اگر سیلف کیئر زیادہ اچھی نہیں کر سکتے مثلا ٹوائلٹ پہ آ کے خود اپنے آپ کو واش نہیں کر سکتے یا اپنے کپڑے خود نہیں بدل سکتے تو ایک اور پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے اچھا پھر they are usually not allowed to go out to play یعنی اگر باقی بچے گھر میں باہر نکل کے پارک میں جا کے کھیل رہے ہیں تو ایک ریٹائرڈ بچے کو باہر اکیلے کھیلنے نہیں جانے دیا جاتا اور اس کے ریزنز کئی دفعہ جائز بھی ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی اسپیشل ارینجمنٹ کیا جائے کہ ان کو لے جا کے کوئی کھیل لیا کرے ان کے ساتھ کچھ بچوں کو انکریج کیا جائے کہ ان کے ساتھ کھیلیں ایسی کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی بجائے الٹا انہیں روک دیا جاتا ہے اور وہ گھر میں قید ہو کے رہ جاتے اچھا اب اگر کبھی لے جانے کی اجازت ملتی ہے تو in this case the example that I am giving you the child was allowed out with a servant who again subject the child to sexual abuse اب یہ ڈبل ٹراما جو ہے بچے کے لیے یہ کنٹینیو کرتا ہے اچھا اب تین ایج میں آ کے بیکم دا یگ مین تو سیکشل ارجز بھی ہیں رومانٹک ارجز بھی ہیں and he doesn't to do کوئی گائیڈنس نہیں ہے کوئی فرینڈس نہیں ہے there are no no friends guidance guidance کس سے لے چچا عام طور پہ چچا یا ماموں ایسے لوگ ہوتے ہیں جس سے انسان جب گرو کر رہا ہوتا ہے تو ان چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے ڈسکس کرتا ہے but he as an uncle is trust already تو اس سے بات کرنا تو دور کی بات تو then there is also the issue of rejection by girls اب یہاں میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ غیر اخلاقی بات کرنے کی یہاں پہ کوئی بات کہہ رہا ہوں but you know when a boy is growing up likes likes to to to to talk talk other girls mix with opposite sex لیکن he face rejection by girls وہ سب بات تک کرنا پسند نہیں کرتی تھیں لڑکیاں اور اسے کانسٹنٹ ریجیکشن ملتی تھی اس اگر وہ کسی کے پاس بیٹھا ہے تو اٹھ کے چلی جاتی تھیں کسی سے بات کر رہا ہے تو جواب نہیں دیتی تھیں اور بعض اوقات تو الٹا برا بھلا بھی کہتی تھی پر نو ریزن اور اسپیشل اسکول میں جو اب نارمل بہیویئر ہے اس کی تو میں آپ سے بات کر ہی چکا ہوں all of these factor one major thing the feeling of being abandoned یہ فیلنگ کہ مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے مجھے چھوڑ دیا گیا ہے مجھے دھتکار دیا گیا ہے ڈسکریمنیشن جو امتیاز کانسٹینٹ امتیازی سلوک ہوتا ہے کہ جی اس سے بات نہیں ہو رہی اسے جو ہے توجہ نہیں دی جا رہی اسے ٹینشن نہیں مل رہی باقی بھائی بہنوں کو مل رہی ہے باقی لوگوں کو مل رہی ہے اس کے حقوق بھی اسے نہیں مل رہے اس کی جو خواہشات ہیں جائز خواہشات ہیں وہ بھی پوری نہیں کی جا رہی اور ایک constant statement I wish you had been born ماں کے بھی چہرے پہ ہے اور باپ کے بھی منہ پہ ہے وہ کہہ نہیں رہے ہیں لیکن ان کی حرکات سے ان کے رویے سے یہ جملہ ٹپک رہا ہے I wish you had born کاش تم پیدا نہ ہوئے ہوتے یہ فیملی کتنی خوشحال کتنی اچھی کتنی پرفیکٹ ہوتی ایک مینٹلی ریٹارڈیڈ چائلڈ کے ہونے کی وجہ سے ہماری ساری خواہشات ہماری ساری ریپوٹیشن ہماری سوشل اسٹینڈنگ ہماری ساری نارمل ایکٹیویٹیز تباہ ہو ہو برباد گئی اور ان سب کے ذمہ دار تم ہو imagine by the age of twenty two the child has been through the feeling of anger sadness hostility discrimination rejection loneliness اور یہ ساری فیلنگ جو ہیں وہ بلڈ اپ کرتی گئی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی ایسی بہت ساری چیزیں مل کے ایک بلند و بالا قسم کی ایک عمارت بن چکی ہے اینگر کی ہاسٹیلٹی کی فیلنگ آف ریجیکشن کی ابینڈنمنٹ کی ٹھیک ہے نا اور اس میں ایک اور چیز جو فرائڈین کانسیپٹ یہاں میں یوز کروں گا وہ ہے ڈیتھ وش کہ سوسائٹی کی ساری کی ساری جو ڈیتھ وش ہے اپنے ماں باپ کی جو ڈیتھ وش ہے وہ اس بچے پہ پروجیکٹ ہو چکی یعنی اس خاندان میں اگر کوئی چیز بری ہے تو وہ صرف تمہاری وجہ سے یعنی آپ سوچیں کہ ہر خاندان میں ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی right but now this child is a convenient focus to ignore every other bad thing and a family now use that child as a dustbin as a psychological dustbin کہ اس میں ساری جو ہماری برائیاں ہیں وہ اس کی شخصیت پہ مرتکز کر دی جائیں اور یہ کہا جائے کہ جناب یہ نہ ہوتا تو سب کچھ ٹھیک ہوتا تو وہ ڈیتھ وش جو ہے برداشت کرنا اور پھر سوسائٹی کی ڈیتھ وش ایسا بچہ جو ہے وہ کسی سے ہاتھ بھی ملاتا ہے دوسرے بچے سے تو دوسرا بچہ گھبرا کے ہاتھ پیچھے کر اور اس بچے کے چہرے پہ بھی یہی اسٹیٹمنٹ ہے گو اوے اسٹے اوے فروم تو اس ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے جو میں نے کہا کہ ایک عجیب ایک کمپلیکس سچویشن بنتی ہے ایک بلڈ اپ ہو جاتا ہے اور وہ ریج کی صورت میں سامنے آتی ہے یعنی ایسا غصہ اور ایسا غصے کا اظہار جس پہ پھر قابو نہ پایا جا سکے اور وہ ایک بہت شدید جو ہے ایکسپلوسو سچویشن ہو جاتی تو اس بچے نے بھی یہی کیا at the age of twenty two He was walking in the park. He looked at a little baby. اس نے بیبی کو پیار کرنے کی کوشش کی اس کی ماں نے چیخیں مارنی شروع کر دی اس نے غصے میں آ کے اس بیبی کا بچے کا گلا دبا کے مار ڈالا نا if you think about it this is a serious action by that adult اور یہ نہیں ہے کہ ساری اس کی لائف سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کی اس بات کو جسٹیفائی کروں اس کی کوئی وضاحت پیش کر رہا ہوں نہیں I am not doing that you am just sharing with you کہ سائیکو اینالیٹیکل پرسپیکٹو جو ہے اس ایکشن کے پیچھے اس کے محرکات کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہا وہ یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک بچہ جس نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی بائیس سال کی عمر تک اس نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس پہ لوگ انگلی اٹھا سکیں الٹا اسے لان تان کا فوکس بنایا گیا اسے برا بھلا کہا گیا اس کے جائز حقوق اسے نہیں دیے گئے اسے سیکشلی ابیوز کیا گیا اس کا ٹرسٹ وائلیٹ کیا گیا اسے ابینڈن کیا گیا چھوڑ دیا گیا دھتکارا گیا اور ان ساری باتوں کے بعد جب لاوا کہتے ہیں نا پھٹا ایک دفعہ ابلا تو کسی ایک بیچارے بچے کی جان کی so this is one way of looking at it a psychodynamic perspective from the psychoanalytical perspective تو یہ صرف فرائڈ کی کانٹریبیوشن نہیں ہے فرائڈ کے علاوہ جو دوسرے سائیکو اینالسٹ جنہوں نے لکھا ہے جن کے چند کے نام بھی میں نے آپ سے لیے انہوں نے اس کو تھوڑا سا ایزی بنا دیا بجائے اس کے کہ ہم فرائڈ کی جو ساری کے اراؤنڈ ڈسکشن ہے اور سٹیجز ہیں اس پہ فوکس کریں ہم اس کے لاشعوری محرکات کو دیکھتے ہیں اور اس میں کیا ہے کہ ایک انرجی ہے جیسے وہ بلڈ اپ کرتی چلی جا رہی ہے کرتی چلی جا رہی ہے کرتی چلی جا رہی ہے اور جیسے ہم پانی کو اگر گرم کرتے رہے گرم کرتے رہے ایک وقت وہ ابلنا شروع ہو جاتا اس سے پہلے وہ ابلتا نہیں ہے سو ڈگریز جب تک جب جب تک وہ ہیٹ نہیں ہوتا واٹر ڈزن بوائل سملرلی لوہے کو آپ پگلانے کی کوشش کریں تو ایک خاص ٹیمپریچر سے پہلے وہ پگھلتا بھی نہیں ہے it's the same kind of thing جو سائیکو ڈائنامک سینس میں کہ اسی طرح کچھ چیزیں بلڈ اپ ہو رہی ہیں وہ بچے کے بہیویئر سے آپ پرڈکٹ نہیں کر سکتے کیوں وہ بہت شریف بچہ ہے بہت تمیزدار بچہ ہے بہت کوائٹ بچہ ہے اس کے کوئی دوست نہیں ہے کوئی اس کی سوشل ایکٹیویٹی نہیں ہے اس نے کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی اور اچانک blows up and inner child psychodynamically اس کی فرائڈ یا دوسرے سائیکوانلسٹ ایک اور وضاحت بھی کریں وہ کہیں گے کہ یہ علامت جو ہے ایک بچے کو قتل کرنے کی یہ بھی امپورٹنٹ ہے آخر اس نے اس عورت کو کیوں نہیں ہلاک کیا جو اسے دیکھ کے چیخیں ماری اس بچے کو کیوں ٹارگیٹ تو وہ یہاں پہ ہم سائیکو انالیسس انالس کی زبان میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ انتقام لے رہا تھا اس بچے سے کیوں کہ اس کا بچپن میں جیسے کہ اس کا اپنا گلا گھونٹ دیا گیا ہو بچپن میں ہی معاشرے نے اس کے خاندان نے دوسرے بچوں نے تو اس نے اس بچے کا گلا دبا کے کہا کہ اگر مجھے اس طرح جینے کا حق نہیں ہے نارمل بچے کی طرح تو تمہیں بھی نارمل بچے کی طرح جینے کا حق نہیں ہے so there is also the statement that you know they may be revenge inherit now let's look at defence mechanisms اب سائکونیس کی بات جو ہے وہ ڈیفینس میکینزمس کے بغیر نہیں ہو سکتی ڈیفینس میکنیزمس کیا ہوتے ہیں کس قسم کے ہوتے ہیں اس پہ مختلف سائیکالوجسٹ مختلف طرح کی لسٹ بناتے ہیں اگر آپ سائیکالوجی کی کوئی ٹیکسٹ بک اٹھائیں اب نارمل سائیکالوجی کی کوئی ٹیکسٹ بک اٹھائیں تو آپ کو مختلف قسم کے ڈیفینس میکینزم ملیں گے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ڈیفینس میکینزم ہوتا کیا ڈیفینس میکینزم وہ ہوتا ہے کہ جو ایک ایسا میکینزم جو ایگو اپنے ڈیفینس کے لیے کھڑا کرتا اب ایگو کو ڈیفینس کی کیا ضرورت ہے ایگو کو عام طور پہ ڈیفینس کی ضرورت ہوتی ہے اپنی انکانشیس خواہشات یعنی اپنی اڈ کے اگینسٹ یا اپنی سپر ایگو کے اگینسٹ یا اپنے ماحول میں ہونے والی کوئی چیز کے اگینسٹ تو ایگو جو ہے وہ اپنا ڈیفینس اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے لیے جو ڈیفینس میکنیزم جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کچھ فرائڈ نے پروپوز کیے ہیں کچھ اس کے بعد اینا فراڈ نے پرپوز کیے ہیں کچھ اور لوگوں نے پرپوز کیے ہیں تو ان کو ملا کے جو میں نے ایک لسٹ سفٹ آؤٹ کی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں سب سے پہلا ڈیفینس میکینزم ہے ڈینائل ڈینائل یعنی حقیقت کو ماننے سے انکار اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جناب ایک شخص کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے شوگر کی بیماری جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں تو آپ ذرا پرہیز کیجئے اپنا وزن کم کیجئے وہ صاحب جواب میں یہ اوپین لیتے ہیں کہ جناب یہ ڈاکٹروں واکٹروں کو تو پتا کچھ نہیں ہے ویسے لیبوریٹری والے جو ہیں یہ ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہر ٹیسٹ میں کسی کی شوگر نکال دیتے ہیں زیادہ تو میں تو اسی طرح کھاؤں پیوں تو اب یہ حقیقت کو ماننے سے انکار ہے اور آپ نے بہت لوگ دیکھے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہاں جی انہیں ڈائبٹیز ہے لیکن اس کے باوجود وہ کھانا پینا اسی طرح کر رہے ہوں مرغن غذائیں کھا رہے ہوں گے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہے ہوں گے اگر دوا انہیں کھانی ہے تو دوائی نہیں کھائیں گے اور اس کا نتیجہ پھر بھگتنا پڑتا ہے مختلف بیماریوں کی صورت میں تو that is a good example of denial ایسی بہت سی آپ کو سچویشن مل جائیں گی ہیلتھ کے علاوہ بھی آپ کے سامنے کوئی چیز ہو رہی ہو آپ اس سے منہ موڑ لیتے کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں رہی تو ڈینائل جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر اگر نظر نہیں آ رہا تو شاید ہے ہی نہیں لیکن حقیقت تو تبدیل نہیں ہوتی so denial is one defence mechanism that ego creates for itself پھر ریپریشن ریپریشن کیا چیز ہوتی ہے اب ریپریشن جو ہے وہ سائیکو انالیس کا فنڈامینٹل کانسیپٹ فرائڈ کہتا ہے نا کہ جناب وہ وشز یعنی جیسے ایڈیپس کمپلیکس کی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ لڑکا جو ہے وہ اپنے باپ کو قتل کرنا چاہ رہا ہے اور اپنی ماں سے شادی کرنا چاہ رہا ہے اس آئیڈیا کو ریپریس کر دیا جاتا اچھا اب اگر تو ہم کہیں نا کہ سپریس کر دیا جاتا ہے یعنی دبا دیا جاتا ہے تو اس کا اور مطلب ہے اور اگر ہم کہیں کہ ریپریس کر دیا جاتا ہے تو اس کا اور مطلب سپریس کرنے کا مطلب یہ ہے جسے سپریشن کہتا ہے فرائڈ کہ آپ کو اس خواہش کا پتہ چل گیا ٹھیک ہے آپ کے ادراک میں کانشیس مائنڈ میں آپ کے شعور میں وہ خواہش آ چکی ہو اور آپ اسے دبا دیں کہ استخر اللہ نوزہ نہیں نہیں مجھے یہ سوچ ایسا نہیں سوچنا چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہ وہ کہے گا کہ سپریشن مثلا ایک بھائی کو اگر اپنی بہن کی طرف سیکشل اٹریکشن فیل ہو اور وہ اسے اس پہ اتنا سخت نادم ہوگا کہ وہ اسی وقت اسے سپریس کر دے گا کہے گا گا اللہ وغیرہ دبا دے لیکن ریپریشن کیا ہے ڈپریشن یہ ہے کہ جب بچے میں اپنی ماں کے لیے سیکسل فیلنگز پیدا ہو رہی ہیں لڑکے میں تو وہ شعور میں آنے سے پہلے ہی دبا دی جاتی ہیں کیونکہ اگر شعور میں آ گئی تو بچے کے لیے بہت سخت پرابلم کریٹ ہو جائے گی وہ اپنے بارے میں معلوم نہیں کیا کیا سوچے گی تو اس لیے فرائڈ یہ کہتا ہے کہ ریپریشن دبا دیتی ہے خواہشات کو شعور میں آنے سے پہلے اور وہ لاشعور میں ہی رہ جاتی ہیں so that is a very common defence mechanism ایک تو سپریشن ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں ایکٹیولی تو خیال دن میں دل میں آیا میں کہا نہیں یار بری بات ہے ایسا نہیں سوچنا چاہیے ٹھیک ہے نا ہم دن میں سو دفعہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ تھاٹس کو سپریس ضرور کرتا ہو آپ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں سب کرتا ہوں ریپریشن جو ہے البتہ فرائڈ کہتا ہے کہ ہمارے شعور میں آنے سے پہلے ہی ہو جاتی ہے کچھ خواہشات کو سرفیس پہ آنے سے پہلے ہی دبا دیا جاتا پھر ایک ڈیفینس میکنیزم ہے ریشنلائزیشن ریشنلائزیشن ہوتی ہے جب ہم کوئی عمل کریں تو خواہش تو لاشعور کی ہوتی ہے کہ یہ عمل کیا جائے لیکن ہم کوئی ریزن گھڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم کوئی اس کی وجہ نکال لیتے ہیں کہ ہماری وہ خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے مثلاً ایک شخص جو ہے وہ ایک میٹنگ میں جاتا ہے ماحول کو بچانے کے لیے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جناب میں اس لیے اس میٹنگ میں جا رہا ہوں کہ میں واقعی ماحول کو بچانا چاہتا ہوں لیکن اس کا لاشعور اسے وہاں اس لیے بھیج رہا ہے کہ وہاں پہ ایک لڑکی اس میٹنگ میں آتی ہے جس پہ وہ فدا ہے اور لیکن چونکہ اس کے شعور میں ابھی یہ بات نہیں آئی اور ویسے بھی اس کے شعوری طور پہ وہ سمجھتا ہے کہ ایسی خواہش بری چیز ہے ایسی ایسا ڈیزائر جو ہے وہ برا ہے تو اس لیے وہ اسے دبا دیتا ہے اب وہ ریشنلائزیشن کرتا ہے ایک ریزن کریٹ کرتا ہے اس سے ملنے کا تو that is call rationalisation projection کیا ہوتی پروجیکشن فرائڈ کہتا ہے کہ اپنی سیکسل وشز کو یا اپنی ایسی وشز کو جن کو آپ ایکسپٹ کرنے پہ تیار نہ ہو دوسرے پہ آپ پروجیکٹ کر دیں مثلا دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اور سامنے اچانک کوئی فلمی اداکارات تو ایک دوست ہنس کے دوسرے کو کہتا تمہاری فیوریٹ آ گئی بھائی تو اب دوسرا دوست حیران ہو گیا کہ بھائی تو تو نہیں فیوریٹ ہے فرائڈ یہ کہے گا کہ جناب فیوریٹ تو آپ کی ہے لیکن آپ نے یہ آپ نے یہ کہنا تو پسند نہیں کہ میری فیوریٹ آ گئی تو آپ نے مذاق میں دوسرے دوست کے اوپر پروجیکٹ کر دی اپنی خواہش جس طرح ایک ہوتا نا کہ کیمرہ ہے وہ فلم کیمرہ جو ہے وہ اس پہ اسکرین پہ پروجیکٹ کر دیتا ہے فلم کو اسی طرح فرائڈ کہتا ہے کہ اپنی خواہش جو ہے وہ لاشعور دوسرے انسان پہ پروجیکٹ کر دیتا اس کی اکثر ہمیں یہ بھی مثال ملتی ہے اگر ہم یہ کہیں نا کہ جی فلاں شخص بہت برا ہے اس میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ وہ بہت بولتا میں نے عام طور پہ یہ دیکھا ہے کہ اکثر اوقات جو لوگ بہت بولتے ہیں وہ دوسروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں انہیں ہر ایک میں وہی برائی نظر آ رہی ہوتی وہ اس لیے کہ ان کی اپنی برائی ہوتی ہے جس کا انہیں خود ادراک نہیں ہوتا تو اس ڈیفینس میکنزم کو ہم کہتے ہیں پروجیکشن پھر ایک اور ڈیفینس میکنیزم ہے وہ ہے ریئیکشن فارمیشن ریئیکشن فارمیشن میں کیا ہوتا ہے کہ اپنی اس خواہش کو دبانے کے لیے انسان بہت زیادہ ایکٹیولی اسے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں دبانا شروع کر دیتا مثلا ایک شخص ہے جسے بہت زیادہ سیکشل تھاٹس تنگ کر رہی اب بجائے اس کے کہ وہ ان سیکشل تھاٹس کو ڈیل کرے انہیں ہینڈل کرے انہیں سمجھے یا کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جائے اپنا علاج کرے کہ جی مجھے بہت زیادہ یہ تھاٹس آ رہی ہیں پریشان ہو رہا ہوں میں وہ اریانی اور فحاشی کے خلاف ایک محاذ قائم کرنے کی کوشش اور سب کو اکٹھا کرے کہ آئیے جہاد کریں ہم اسلانت کے خلاف اور مل کے اکٹھے ہو کے اس برائی کو کا خاتمہ کریں اب فرائڈ یہ کہے گا کہ ایسا شخص اصل میں اپنی خواہشات سے لڑ رہا اور اسے چونکہ وہ یہ اپنے آپ سے بھی تسلیم نہیں کرنا چاہ رہا اور دوسروں کے سامنے بھی یہ تسلیم نہیں کرنا چاہ رہا وہ الٹا ایک جہاد شروع کر دیتا معاشرے میں اس برائی کے خلاف حالانکہ اصل میں در حقیقت اس کا لاشعور جو ہے وہ اپنی اس برائی کے خلاف جہاد کر رہا ہے تو یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیفینس میکنیزم ہے جو آپ کو ہمارے معاشرے میں بہت نظر آئے گا آپ کو ایسے بہت سے لوگ نظر آئیں گے جنہیں ہر چیز میں ہر جگہ اور برائی اور فاشی نظر آ رہی ہے کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کا ذہن جو ہے یہ کبھی یہاں سے باہر بھی آتا ہے کہیں اور بھی جاتا ہے یہ صرف ہر چیز میں انہیں یہی منفی پہلو نظر آتا پھر ایک ڈیفینس میکینزم ہے ڈسپلیسمنٹ اور یہ بھی ہم عام زندگی میں بہت دیکھتے ہیں ڈسپلیسمنٹ میں کیا ہوتا ہے مثلا آپ دفتر گئے آپ کے باس نے آپ کو ڈانٹا اس نے کہا ہوئے دیر سے کیوں آئے ہو کام کیوں نہیں ٹھیک کرتے اب اب دیر سے بھی نہیں گئے لیکن باس خود دیر سے آیا اور آپ کو الٹا ڈانٹنا شروع کر نہ جائز جائز کسی بھی وجہ سے بہت آپ کو ڈانٹا اب آپ جواب میں کچھ نہیں کہہ سکتے اب آپ کی انا جو ہے ایگو جو ہے سخت مجرو ہوئی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے ڈیفینس کے لیے اس نے کچھ کرنا ہے آپ گھر گئے بیوی کو کہا ہو تم کیا ہر وقت یہ عجیب و غریب سے کپڑے پہن کے بیٹھی رہتی ہو کبھی تیار بھی ہوا کرو یہ کیا مزاق تم نے بنایا ہوا ہے بچے کو دیکھا کیا ہر وقت تمہاری ناک بہتی رہتی ہے ایک تھپڑ رسی تھی اب ہو کیا رہا ہے ایگو اپنا دفاع کر رہی ہے جو کچھ اس پہ غصہ اور لان تان ہوئی ہے اس کو ٹرانسفر کر رہی ہے کسی اور ایسے شخص کی طرف جو آرام سے یہ چیز برداشت کر لے ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈسپلیسمنٹ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی کو جو ہے سننا پڑا ہو اکثر بیویاں جو ہے وہ جواب میں شوہر کو بھی سنا دیں گی لیکن اگر وہ نہیں سنا پاتی تو پھر وہ بچے پہ نکال لیں تو اسی طرح اچھا اب بچہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اٹھ کے جائے اور باہر کڑی بلی کو پتھر مارے تو یہ ایک سائیکل جو ہے اس طرح چلتا ہے جس میں ڈسپلیسمنٹ ہو جاتی ہے according to ego defend itself through displacement پھر ایک اور ڈیفینس میکنیزم ہے ریگریشن نا this is not a very common defence mechanism لیکن بعض اوقات یہ نظر آتا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب حالات بہت تکلیف دہ ہو جائیں کسی انسان کے لیے جب حالات پریشان کن ہو جائیں تو وہ اپنے بچپن کی طرف ریسیڈ کر جاتا ہے اپنے بچپن کی طرف ریگریس کر جاتا ہے جیسا میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ کئی لوگوں کا بچہ جو ہر وقت سامنے رہتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف کانسٹینٹلی کھلنڈرے رہے ہیں یا شوق رہے ہیں ریگریشن کے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت اپنے آپ کو بچہ سمجھنا شروع کر دیتا اور اس سے آپ نے کئی سائیکولوجیکلی جو سیریسلی ال لوگ ہوتے ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریگریشن اگر آپ کا پالا پڑا ہے مینٹلی ال لوگوں سے کہ کئیوں میں ریگریشن آ جاتی ہے وہ بچوں کی طرح بات کرنا شروع کر دیتے ہیں بچوں کی طرح ڈیمانڈس کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایڈلٹ لائف کی ذمہ داریاں اس کی ٹینشن اس کی پریشانیاں ان سے برداشت نہیں ہوتی تو ایگو جو ہے وہ آپ کو اپنے بچپن کی طرف وہ محفوظ مقام کی طرف لے جاتی ہے یا پرابلم نہیں then there is over compensation اچھا اوور کمپنسن آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ریئیکشن فارمیشن کی طرح لیکن اوور کمپنسن میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ایریا میں آپ کو لائف کے پرابلم آ رہی ہے تو آپ دوسرے ایریا میں اسے کمپنسیٹ کرتے مثلا ایک لڑکی جسے اپنی ازدواجی زندگی میں بہت مسائل تھے وہ بہت زیادہ کھانا اس نے شروع کر دیا تھا اور کھانے کو وہ انجوائے کرتی تو اس کی وجہ سے اس کا وزن بہت زیادہ ہو گیا تو یہ مثال ہے اوور کمپنسیشن کی اور یہ بھی آپ کو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ملے گی یہ چیز کہ بہت سے لوگ جو بہت سی وجوہات کی بنا پہ خوش نہیں ہوتے وہ طرح طرح کے کھانے کھا کے اپنی جو فرسٹریشن ہے اس کو کم کرتے ہمارے سوسائٹی میں بہت ہے یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب اگر کسی نے کھانے پینے کا بزنس شروع کر دیا تو وہ ناکام نہیں ہوگا پاکستان میں اس کی بنیادی طور پہ وجہ یہی ہے کہ جو بہت سے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں اور فرسٹریٹڈ ہیں اور اس فرسٹریشن کو نکالنے کا جو ایک مین ذریعہ ان کے پاس ہے پلیزر حاصل کرنے کا وہ اوور کمپنسن تھرو ایٹنگ ہے اسی لیے بہت لوگ اوور ویٹ بھی ہیں پھر ایک اور ڈیفینس میکنیزم وہ ہے ایکٹنگ آؤٹ ایکٹنگ آؤٹ میں کیا ہوتا ہے انسان جو ہے وہ اپنی جتنی بھی پرابلمس ہیں اپنی جتنی بھی اس کی ٹینشنز ہیں ڈفیکلٹیز ہیں جو آپ سمجھیں فرسٹریشن ہیں ان کو فائٹ کرنے کے لیے وہ ایک عجیب سا طریقہ نکالتا ہے اور اس طریقے میں کیا کرتا ہے کہ وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر ارسپانسبل اور ڈینجرس حرکات بھی شروع کر دیتا ٹھیک ہے مثلا بندہ ہے اسے کسی بات پہ غصہ چڑھا تو اس نے سب سے لڑنا شروع کر دیا اور اس لڑائی میں ہاتھا پائی بھی شروع کر دی اس کے بعد گاڑی لے کے تیز چلائی کہیں ٹکر مار دی آ, اس کے بعد پولیس والے نے روکا تو اس سے جھگڑنا شروع کر دیا سو ایکٹنگ آؤٹ جو ہے وہ عام طور پہ ہوتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ سنگین ہی ہو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سٹریسز سے گھبرا کے جو اپنے انکانشیس ٹینشن ہیں یا لاشوری اپنے کانفلکٹس ہیں انہیں باہر لے آتے ہیں اور شور شرابہ مچا دیتے ہیں فساد کھڑا کر دیتے that is a form of acting ٹھیک ہے پھر ایک اور ڈیفینس میکنیزم ہے اور یہ ڈیفینس میکنیزم پرپوز کیا تھا میلنی کلائن نے آبجیکٹ ریلیشن ہے ان کی یہ ظاہر ہے یہ کورس فورینسک سائیکولوجی کا ہے اس لیے ہم ہر سائیکولوجسٹ کی ہر تھیری نہیں پڑھیں گے لیکن سائیکو انالیس سمجھنا ضروری ہے بہرحال اسپلٹنگ میں کیا ہوتا ہے اسپلٹنگ میں ہوتا ہے کہ جناب آپ لوگوں کو پرفیکٹلی گڈ یا ایبسلوٹلی ایول دیکھنا شروع کر دیتے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جناب ہر شخص جو ہے وہ امپرفیکٹ ہے کوئی مکمل طور پہ اچھا نہیں ہے کوئی مکمل طور پہ برا نہیں ہے ایسا نہیں آپ سوچتے آپ یہ سوچتے ہیں کہ فلاں شخص تو بہت اچھا بہت ہی اچھا ہے پرفیکٹ ہے جی اور فلاں شخص جو ہے وہ تو بہت ہی نکما نالائک گھٹیا دلیل وغیرہ وغیرہ یو نو جتنا برا ہو سکتا ہے وہ اچھا اب ایسے لوگوں کو پرابلم کیا ہوتی ہے بات یہ ہے کہ وہ اچھا اس وقت تک اچھا ہے جب تک آپ کو اس کی اچھائیاں نظر آ رہی ہیں جیسے اس کی کوئی برائی نظر آئی اب وہ مکمل طور پہ اچھا نہیں رہ سکتا اب وہ ایول ہو جاتا اور وہ بہت ہی برا ہو جاتا اب آپ خود ہی بتائیں کیا آپ ایسے لوگوں کو نہیں ملے میں روزانہ کم از کم پانچ ایسے لوگوں سے ملتا ہوں ہو سکتا دس بھی ہو جائے کسی سے لیکن کم از کم پانچ ایسے لوگوں سے ملتا ہوں جو سپلٹنگ کر رہے ہوتے فلاں شخص ہنڈریڈ پرسینٹ صحیح ہے اور فلاں شخص ہنڈریڈ پرسینٹ غلط ہے فلاں شخص ہنڈریڈ پرسینٹ اچھا ہے شخص ہنڈریڈ پرسینٹ برا ہے ہم پولیٹیکل جب ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں تو بہت ہی کامن ہے ہے اے جو وہ بہت ہی پرفیکٹ ہے اور بی جو ہے اس کی اچھی بات بھی بری ہے اس کے پیچھے ضرور کوئی سازش ہے کوئی چالاکی ہے کوئی مکاری ہے تو اب اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس طرح ہم جو ہے اسپلٹنگ کو اوائڈ کر سکتے میرے خیال میں ہم اپنے سے شروع کریں تو اسپلٹنگ کا جو ڈیفینس میکنیزم ہے اسپلٹنگ کا جو یہ آئیڈیا ہے کہ جناب ہر چیز یا سو فیصد اچھی ہے یا سو فیصد بری ہے اس ڈیفینس میکینزم کو ہمیں فائٹ کرنا چاہیے کیوں کہ یہ ہمارے لیے لائف میں مسئلے کھڑے کرتا اور ہماری پرسپشن کو ہماری جو ریالٹی uh, کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو کلاؤڈ کرتا ہے ٹھیک ہے نا that that is a defence mechanism ego create for it اگر کوئی شخص ہمیں اچھی طرح سے پیش آتا ہے ہم کہتے ہیں oh, جی اس سے اچھا تو ہے ہی کوئی نہیں لیکن کچھ ہی دنوں میں وہ سب سے برا ہوتا ہے ہم سب کی فیملیز میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کانسٹینٹلی اسپلٹنگ کر رہے ہوتے پھر ایک ڈیفینس میکنیزم ہے سبلیمیشن کا جس میں آپ کی جو جنسی خواہشات ہیں وہ سبلیمیٹ ہو جاتی ہیں بلند ہو کے تو آرٹسٹک ایکسپریشن اختیار کر لیتی ہیں شاعر پینٹر ادیب ان سب کیسز میں فراڈ کہتا ہے سبلیمیشن ہوتی ہے یہ ایک ایسی پیرائی میں چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو لوگوں کو اچھی لگتی ہیں اور سوسائٹی اسے ایکسپٹ کرتی تو یہ تھے ڈیفینس میکینزمس جن کے انڈرسٹینڈنگ کے بغیر کوئی سائیکو اینلٹیکل پرسپیکٹو جو ہے کمپلیٹ نہیں ہے I hope you will study these اور جو آپ کو ہینڈ آؤٹ اس کے ساتھ ملیں گے ان کو بھی آپ پڑھیں گے اور ان سے اپنی لائف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے when are the times when you are violent when you are aggressive and when are the times when you can control yourself these words اب ویل خدا حافظ